عبد الملک بن میسرا نے خبر دی کہا کہ میں نے نزال بن سمرہ سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کے خلاف سنا تھا اس لیے میں ان کا ہاتھ تھا میں آپ کی خدمت میں لے گیا آپ نے میرا اعتراض سن کر فرمایا کہ تم دونوں درست پڑھتے ہو شعبہ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کیا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کیا کرو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے تباہ ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو دس